حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک آگے نہیں بڑھ سکتا تھا ایک آرابی اپنے جوان اونٹ پر آیا اور مقابلے میں آگے بڑھ گیا یہ بات مسلمانوں کو بہت ناگوار گزری جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چہروں کے تاثرات دیکھے جبکہ وہ کہہ رہے تھے اے اللہ کے رسول ازبا تو پیچھے رہ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے یہ بات لازم قرار دے لی ہے کہ دنیا کی جو چیز بھی بلند مرتبہ ہوگی اللہ تعالیٰ اسے کسی نہ کسی وقت نیچا دکھائے سنن نسائی حدیث نمبر تین ہزار چھ سو اٹھارہ